وقم افسان کہ اللہ یہ تمہیں دیکھے گا آزمائے گا کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے یہاں لفظ آیا ہے احسن سب سے خوبصورت اکثر کا لفظ نہیں آیا کہ تم میں زیادہ کون کرتا ہے اگرچہ زیادہ کا بھی حکم دیا ہے سارے الى مغفرت مخفرتن نرب کو دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھو وفی کا فلیتنافس المتنافسون اس میں مقابلہ کرو نیکیوں میں مقابلہ کرو سابقو دوڑ لگاؤ لیکن نمبرنگ جو ہوگی جو نمبر لگیں گے وہ کس پر لگیں گے لے یبلو کم حکم کم احسن عمالا تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کر کے آتا اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے یہ دنیا ٹرانزٹ ہے نا مسافر خان ہے کتنی خوبصورت بنائی چار دن کے لیے آنا تھا کیوں اتنے خوبصورت پہاڑ دریا بارش اوس و خزا کے رنگ پرندے مچھلیاں مور مور کی کیا ضرورت ہے مور کی انسان کو کیا ضرورت لیکن اس کو کتنا حسین بنا کے تمہارے سامنے کھڑا کیا کہ تمہاری طبیعت میں بھی اللہ نے خوبصورتی کی محبت کو ڈال دیا اور اللہ خود جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اللہ حسین ہے حسن کو پسند کرتا ہے تو یہاں چار دن کے لیے آنا تھا تو افریقہ کے صحرا کی طرح ہر طرف صحرا بنا دیتا تھا تاکہ کسی کا دل ہی نہ لگتا اور جلدی جلدی ہر کوئی کا چلو لوگ اڑک گئی چلیے اللہ حسین ہے حسن کو پسند فرماتا تو اس نے کائنات کو بہت خوبصورت بنایا سنوری ہم نافل آفاق وفی امف ساری کائنات میں بھی اور تمہاری ذات میں بھی میری نشانی ہے اگر تم غور کرو تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتح اللہ احسن الخالق سب سے حسین خالق اللہ دو دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا فتح اللہ احسن الخالقین اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے میرے جیسے حسن والا کوئی نہیں ہے جنت میں جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا جنت اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے شاہکار جسے اس نے مسافر خانہ بنایا ہے وہ اتنی حسین ہے جسے روزانہ دن میں پانچ دفعہ ڈیکوریٹ کرتا جا رہا ہے وہ اس کو کیا بنایا ہوگا اس میں مٹی کوئی نہیں پتھر کوئی نہیں لکڑی کوئی نہیں لوہا کوئی نہیں جس کی سب سے گھٹیا چیز سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی یا پوت ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا علم ہے ہم اسے نہیں جانتے اور رب نے نور کی تجلی ڈالتا ہے ایسے چمکاتا ہے حسین و جمیل وہ جنت جس کا ایک پتہ دیکھنے بیٹھے گا نا صرف پتا ایک پتا ایک گلاس ایک کپ ایک چیئر ایک کبوتر ایک مور کوئی ایک چھوٹی سی چیز جنت کی حور نہیں ایک چھوٹی سی چیز تو اللہ کی قسم اگر اس کو دیکھنے میں وہ ہزاروں سال بھی مزہ لیتا رہے گا تو اس کو وہ تنگ نہیں پڑے گا ایک پتا ہی اس کو اتنا مزہ دیتا رہے گا ایک پتا وہ جنت کی لڑکی وہ حور عین المکنون وہ جو موتیوں کی طرح کا ان ہن نبل وہ جو انڈے کے سفید چھلکے کی طرح کا ان ہن القوت و وہ لڑکیاں جو یاقوت اور مرجان کے پتھر کی طرح تین چار سال پہلے زندگی میں پہلی دفعہ دبئی میں ایک شخص کے پاس اصلی یاقوت اور مرجان دیکھا ہے وہ تم دیکھو تو اس آیت کا تمہیں پتا چلے گا ویسے نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کہتا وہ جو میں نے لڑکیاں بنائی ہیں وہ ایسے جیسے یاقوت اور اللہ میں بھی ساتھیوں کو بتاتا کہ میں وہ جنت بیان کرتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں قرآن میں پڑھی میں ابھی بیان کر رہا ہوں حدیث میں پڑھی میں بیان کر رہا ہوں لیکن میں دو دفعہ جنت کو دیکھا وہ میں نہیں بیان کر سکتا میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے وہ جو میں نے حسن دیکھا لڑکی کا اللہ اکبر رب ذوالجلال کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں حالانکہ خواب تھا میرے پاس الفاظ نہیں میں وہ حسن بیان کر سکوں جو اللہ نے اس لڑکی کو دیا تھا یہ تو خواب تھا جب حقیقت ہوگی تو کیا ہوگا ایسے میں دو نظارے دیکھے ایک جن ایک لڑکی دیکھی جنت کی اور ایک جنت کا محل دیکھا میں جنت کا محل بیان کروں گا لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ جو میں نے دیکھا خواب میں وہ میں نہیں بیان کر سکتا میرے پاس نقشہ ہے ڈیفینیشن کوئی میرے پاس وہ لڑکی ہے میری آنکھوں کے سامنے اب بھی بیٹھی لیکن میرے پاس الفاظ کوئی نہیں رب میں ممبر رسول پہ بیٹھا میرے پاس الفاظ کوئی نہیں اس کو بیان کرنے کے وہ شہنشاہ ہے جس کا نام حسن ہے اس نے کیا حسن دیا ہوگا تو جنت کی لڑکی پر جب نظر پڑے گی تو ایک سو سال نہیں ایک کروڑ سال بھی بیٹھ کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا حسن ہر سیکنڈ میں اوپر جا رہا ہوگا اوپر جا رہا ہوگا دنیا کی سب سے خوبصورت شکل جو ہوتی ہے نا وہ اسٹیل سٹینڈ ہوتی ہے اس کا حسن آگے نہیں جا رہا تو تھوڑی دیر کے بعد دل اس سے بھر جاتا جنت میں کی لڑکی کا حسن کیا ہے وہ ہر سیکنڈ میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ پھر اگلے سیکنڈ میں اور زیادہ اگلے سیکنڈ میں اور زیادہ چونکہ نو اینڈ لائف ہے تو اگر وہاں چیزوں کا اینڈ ہو تو آدمی تو تنگ ہو جائے گا لہذا جنت کی ہر چیز اپنی خوبصورتی میں آگے جا رہی آگے جا رہی آگے جا رہی اور سب سے زیادہ حسن اللہ جنت کی لڑکی کو دیتا ہے اس کا حسن یوں یوں یوں کروڑوں سال بلین ٹریلین سال صرف ایسے دیکھتا رہے تو اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں بٹھایا آپ کو بٹھایا اور جو ہم سب کی سن رہا ہے آپ اس کے حسن سے آپ کا دل نہیں بھرے آپ کو بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے دل نہیں بھرے آج میں نے وہ مدرسے میں بیان کیا تو بڑے بڑے دیر ایک حدیث سے یاد آئی ان بچوں کو میں نے طلبہ کو کہ ستا نور ان فل جنت جنت سارا نور ہی نور ہے جنت کی اصل بیس نور ہے کہ اللہ پاک نے وہاں سیمنٹ نہیں لگایا نور سے ہی سب کچھ بنا دیا ہر چیز سے نور نکلتا ہے گھاس کے پتے سے بھی نور نکلتا ہے پانی کے قطروں سے نور نکلتا ہے پھلوں میں سے نور نکلتا ہے جسم سے نور نکلتا ہے لباس سے نور نکلتا ہے ساری جنت یوں سمجھو کہ اللہ نے کروڑوں سورج ایک جگہ روشن کی ہوں تو کتنی روشنی ہوگی اس پر اگر کوئی روشنی زیادہ ہو جائے تو وہ کیا بلا ہوگی ستا نور ان فل جنت جنت میں نور کی چمک اٹھی گئی اب یہ تصور کریں کہ ایک سورج اتنی بڑی کائنات کو روشن کرتا ہے ساڑھے سات بلین میل میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے ساڑھے سات بلین ساڑھے سات ارب میل تک سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے ایسے کروڑوں سورج جنت میں ڈال دیے جائیں تو بھی جنت کا نور زیادہ ہوگا اور اس نور پر ایک نور اور اوپر چلا گیا اور جنت کے نور دب گئے ستاہ نور ان جنت فراف ابسار سارے ایسے ہو گئے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیسا نور ہے واہ لحاظ نور واہ لحاظ نور یہ نور کیسا نور ہے تو فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو کہیں گے کیا کہیں گے وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ بتاؤ یہ روشنی کیا ہے وہ کہیں گے حضور جنت کی ایک لڑکی اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا اگر اس کا یقین ہو تو کلمے والا زنا کیسے کر سکتا لیکن جنت کا یقین نہیں ہے جو اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں شراب میں زنا میں جوئے میں ڈرگز میں انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ان کے لیے کیا تیار کر کے بیٹھو ہاں کچھ جنتی ہیں جو خود شراب پیئیں گے ڈال کے ان الابرار یشربون من کیس کان ان کافورا ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں یہ لو لیول جنتی لوگ ہیں پلانے والے ان کو بھی نوکر ہی ہیں لیکن اللہ نے کیٹیگری بتانے کے لیے نا آپ کو اس طرح فرق کر کے بتایا ایک درجہ اس سے اوپر ہے یوس کو سنکان مزا مزاجها زنجبیلا وہاں پلایا جا رہا ہوگا نیچے بھی پلایا جا رہا ہے لیکن لیکن اللہ نے بتایا کہ خود پی رہے ہیں نوکر کوئی نہیں نوکر سب کے پاس ہے خود پی رہے اوپر کی جنت میں کیا ہے یوس قوم ان کو پلایا جا رہا ہے نیچے ہے کافورا اوپر ہے زنجبیلا تو سما سلسبیلا اس سے اوپر وی وی آئی پی کلاس ہے وہاں کیا اللہ نے بتایا وہ سکا ہوں رب ہوں شرابن تہورا کہ وہاں تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے تو دو چار دن مانچسٹر میں صبر سے گزار لے موت آنے دے پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کرتا کیا تھوڑا صبر تو کر لے تھوڑا سا صبر تو کر یا تو میری جنت کا انکار کر دے گا جی کوئی پجا بھی کر شراب بھی پی نشہ بھی بیچ کوکین بیچ ہیروئن بیچ چرس بیچ جو مرضی بیچ یا میری جہنم کا انکار کر یا میری ذات کا انکار کر دے یا میرے نبی کی محبت کا جو تیرے ساتھ کر گئے اور تمہارے لیے آنسو بہا گیا اس تاریخ کا انکار کر دے گا نہیں کوئی نہیں ہے تو جاؤ جانور بن کے جو مرضی کرو ساری دنیا کر دے تم بھی کرو لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو فصبر صبرن جمیلا تھوڑے دیر صبر کر لے تھوڑے تیری آنکھ بند ہوگی اور تیری موج شروع ہو جائے گی سخو ہوم رب ہوم شرو تہورا تیرا رب تجھے پلائے گا یہ کس لیے وہ کہیں گے یار اتنا بڑا پروٹوکول کیوں ملا کہ تو ہی پلانے آ گیا کہ کان لکم جزا یہ تمہاری محنت کا سلا ہے وہ کان مشکورا تمہاری محنت دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا تھا تو سورے حرام پہ چل رہے تم حلال پہ ڈٹے ہوئے سارے جھوٹ بول رہے تم سچ بول رہے سارے دھوکے کے چکر میں تم دیانتداری کے چکر میں سارے بدماشی کے چکر میں تم تقوی کے راستے پر بس وکان سعیکم مشکورا تمہاری محنت کو دیکھ کر میں خوش ہوا رضوان من اللہ اکبر چل موج کر یحلون فیہا من من ذہب میں نے دنیا میں سونا روکا آج میں خود تیرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں سونے کے کنگن ویلبسون ثیابا خضرا میں نے دنیا میں ریشم سے روکا آج میں تم من سندس و استبرق آج میں تمہیں سبز ریشم کے جوڑے خود پہنا تھا چل اللہ قامت آدم ستون آدم علیہ السلام کا قد لے لے کتنا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ اس لیے کہ جنت کی لڑکی پہلے دن سے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر ہے تھی پانچ فٹ پہ چلے گئے تو انہوں نے جج پا رہنا اس کو ایک سو تیس فٹ اس کی ہائٹ اور اس کے سر کے بعد سر کی چوٹی سے آتے ہیں پانی کی آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کو آ کے بوسا دیتے ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہیں اس میں موتی لگے ہوئے ہیں ہیرے لگے ہوئے ہیں یا کوت لگے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے لڑکی ہیں پھر جو لہنگا پہنتی ہے لہنگا وہ تین میل کے دائرے میں گھومتا ہے جو لباس پہنتی ہے تین میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے اور سو جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے خامن کے بلانے پر چل کے آتی ہے تو ایک قدم جب وہ اٹھاتی ہے تو ایک لاکھ نخرہ دکھاتی ہے ایک قدم میں ایک قدم میں ایک قدم ان جنت حورا جو آئینا لولا ان اللہ قبال اہل الجنت اللہ یموۃ لمات حسن جما وجمالها جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے جنت میں جنازے اٹھ رہے ہوتے ایسا حسن بخشا اس لڑکی کو کہ جنت میں جنازے اٹھ جاتے اگر موت ہوتی تو مر جاتا ان یمین ہا سبعون الف خادم جب وہ چلتی ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ ستر ہزار نوکر ہوتے ہیں وعن یسارہا مثل ذلك اور اس کے لیفٹ پر بھی ستر ہزار نوکر ہوتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار تو ذرا نوکر ہیں اس کے پروٹوکول والے تو بہت کیا بلا ہوگی بس قطن فی سب بات اب لکانت اہلا من اص اور اس قدر اس کا میٹھا منہ ہے میٹھی زبان ہے میٹھا بول ہے کہ وہ سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے اللہ ہو لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء کما كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم اس سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا اندھا ہو جائے سورج کے سامنے تارے چھپ جاتے ہیں اس لڑکی کے حسن کے سامنے تارے سورج چھپ جائیں چھپ جائیں وہ اعلان کیا کرتی عجب اعلان کرتی جب وہ چلتی ہے تو ڈیڑھ لاکھ نوکر اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا کہتی این والناہون معروف منکر کہاں ہیں نیکیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے انی لکل من امر بل معروف عن المنکر جو اللہ کا پیغام پھیلائے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا یہ جنت ہے جنت ہے اس جنت کا بنانے والا اللہ یعنی جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا جب اللہ بنا وجوہ یوم نوغرہ ربها ناظرہ کہ آج دیکھنا جب تمہاری نظریں تمہارے رب کا دیدار کریں گی دیکھنا تمہاری کیفیت کیا ہے تمہاری لذت کیا ہے تمہاری ٹھنڈک کیا ہے جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت بھول جائے گی حور بھی محل بھی نہریں بھی گھر بھی روٹی پانی ہر شے بس اللہ سامنے اور یہ دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں اور اللہ پاک مسکرا کے ان سے باتیں کر رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا من کم من احد اللہ سیہ رب محاورہ تم میں سے ایک ایک آدمی کا اللہ نام لے کر اس سے حال پوچھے ایک ایک کا نام لے کر نام لے گا ایک ہر مرد عورت کا اللہ نام لے کیا حال ہے ٹھیک ہو میرے بندے میرے بندے کوئی تکلیف کوئی ضرورت کوئی حاجت اور جی جن دنوں ایوب علیہ السلام بیمار کتنے سال بیمار رہے اٹھارہ برس بیمار رہے بہت تکلیف تھی اللہ نے صحت دے دی ایک دن کسی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے کہ بیماری کے دن ان دنوں سے زیادہ مزے کے تھے پوچھنے لگے وہ کیسے مزے کے تھے اور بہت تکلیف تھی جن دنوں میں بیمار تھا چوبیس گھنٹے میں اللہ ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے بس اس میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں نہیں ہے اس میں تو اب تو بیماری کوئی نہیں اور اللہ سامنے کیوں آنکھ دیکھ رہی اللہ کو اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں اور تمہارا نام لے رہا ہے اس کی آواز کی لذت اس کے دیدار کی لذت اس کی مجلس میں بیٹھنے کی عزت اور لذت میں کہاں سے بیان کروں ایک حقیر سا انسان ایک چھوٹا سا طالب علم میں کیا بیان کروں جب اللہ پہ نظر پڑے گی تو جنت بھی حقیر نظر آئے گی پھر ایک بڑے مزے کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں خوش ہو راضی ہو بلکہ جب وہ سامنے آئے گا تو اس سے تھوڑا سا اس کو میں پیچھے سے سناؤں جب سارے جنتی اپنی جنت میں بیٹھ جائیں گے اور ٹھکانا پکڑیں ان کے پہلو میں ان کی دنیا کی خوبصورت بیوی چاہے وہ افریقہ کی حقشن بھی ہوگی تو آج ویسی حسین ہوگی دنیا کی ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں سے ستر ہزار گنا زیادہ حسین بنا کے جنت میں داخل کی جائیں گی وہ جنت کی لڑکیاں اوپر دیکھتے ہیں تو پھل اور درخت اور سائے آگے دیکھتے ہیں تو نوکر کھڑے ہوئے سامنے دیکھتے ہیں تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو دریا بہتے ہوئے نیچے دیکھتے ہیں تو قالین بچھے ہوئے آگے سامنے دیکھتے ہیں تو سرہیاں شراب کی بھری ہوئی جام رکھے ہوئے پھل رکھے ہوئے نوکر کھڑے ہوئے اللہ کے عرش کا نور ہے تو اللہ کا اشارہ ہوگا تو سارے نوکر آ کر سلام کریں گے سلام ان سلاما سلاما سلاما سلاما اور ایک آدمی سلام کرے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے تو لاکھوں نوکر خود کے سلام کریں گے تو ایک نشہ بنے گا مزہ ہوگا وہ چلے جائیں گے تو ایک دم جنت کے دروازے کھلیں گے ول ملے ایک خلون من کل باب چاروں طرف سے فرشتے آئیں نورانی آ کے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم فرشتوں کا سلام تو ہوا میں اڑا دے گا کہیں گے بھائی بھائی کیا ہوا آپ تو آسمانی مخلوق ہو ہم زمین کے مخلوق ہم مٹی کے بنے تم نور کے بنے بھائی ہمیں سلام کیوں کر رہے وہ کہیں گے بما صبر تم فن بتا جو آپ نے مینچسٹر میں صبر کی زندگی گزاری اور اس کا سلا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ کو سلام کر تو اس کی وہ مزے سے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے فرشتوں کا سلام کا ایک پروٹوکول کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے روٹی کا شراب کا نشہ اتر جاتا ہے پروٹوکول کا نشہ اترتا ہی یہ پروٹوکول تو سارے جھوٹے پروٹوکول ہیں اصل پروٹوکول دے رہے ہیں فرشتے آ کے تو نشہ چڑھا ہوگا مزہ آ رہا ہوگا ایک دم ایک دم ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا سارے دروازے اور اچانک اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قول رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے کتنے نوکران کا سلام کتنے فرشتیاں کتنے رب دا سلام تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اس سے بڑی عزت اور کسی مرد عورت کی کیا ہوگی پھر اللہ کہے گا میرے بندو خوش ہو راضی ہو ہر رضی تو خوش ہو راضی ہو کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی تکلیف تو نہیں کیا تکلیفیں تو مانچسٹر میں دیکھ کے آ گیا اب کیا تکلیف اب تو مزے ہی مزے ہیں جب گجراتی کہتے ہیں مزہ ماں اب تو مزہ ہی مزہ ہے اب تو مزہ ماں اب تو مزہ ہی مزہ ہے اللہ اب کیا تکلیف تو کوئی تکلیف نہیں مزے میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اور افولا میں امدا لکھوں میں تمہیں اب جنت سے بھی اعلیٰ چیز دوں تو جنت سے اعلیٰ کیا ہے جنت سے اعلیٰ کیا ہے تو میرا رب کہے گا جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں جاؤ یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیز پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کچھ مانگو تو صحیح میرا جیت چاہتا ہے آج میں تمہیں اپنی شان کا دوں تمہارے عملوں کا نہیں تمہاری اپنی شان کا وہ کہیں گے اللہ ہر شاید تو موجود ہے اب کیا مانگا نہیں یعنی مانگو مانگنا شروع کریں یہاں تک کہ سب کے شوق پورے ہو جائیں اللہ کہیں گے نہیں تھوڑا ہے اور مانگو پھر مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے بے بس ہو جائے گی پھر اللہ کہیں نہیں تھوڑا ہے اور مانگو پھر سوچ میں پڑ لیں گے ہوں کی منگی ہر جگہ مانگ لے پھر کوئی جمع تفریح کر کے ایک دوسرے سے مشورے کر کے پھر مانگیں گے مانگتے مانگتے مانگتے بس ہو جائے گی تو لگائیں گے نہیں تھوڑا ہے اور مانگو کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے زیادہ نہیں مانگا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج میں تمہیں اپنی شان کے مطابق دوں گا مانگو تم تو ابھی اپنی شان کے مطابق نہیں مانگ سکے میری شان تو شروع بھی نہیں ہوئی واہ واہ واہ رب رب العالمین المی رب کمل الحق فماذا بعد الحق الا رف فانا تصرفون یہ ہے تمہارا رب پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا جو تم نے نہیں مانگا میں نے اپنی شان کا وہ بھی تمہیں دے دیا جاؤ موج کرو ہاں ایک بات یاد آئی تھی جس پر ساری لمبی حدیث ہو گئی وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ مینچسٹر میں رہتے ہوئے کیا اتنے حسین ہیں ہمیں نہیں پتا ہم تو ہمیں ٹکرے مارتے رہے سجدوں کی آج اجازت تو دے ایک سجدہ کریں تو ہمیں دیکھ کر جیسے کرتے تھے بغیر دیکھے الفلا مسجد میں جو نمازیں پڑھی نور مسجد میں پڑھی وہ بڑی پھیکی پھیکی تھیں اجازت دے تجھے دیکھ کے تجھے سجدہ کریں نہ قربان جاؤں اس رب کی رحمت کرم فضل وہ کہے گا میرے بندو مانچسٹر میں تم جاب پر تھے جاب تو جاب پہ تو کام ہی ہوتا ہے ویک ڈیز تھے اب تمہارا ویکینڈ شروع ہو چکا ہے تمہاری زبان میں ترجمہ کروں نا تمہیں زیادہ سمجھ میں آئے گی یہ بات اب تمہارا ویکنڈ شروع ہو چکا ہے لہذا اب کیا ہے دنیا میں تم جاب پر تھے اور میں اونر تھا اب یہاں تم میرے مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ کوئی سجدہ نہیں کوئی سجدہ نہیں بس مزے کرو اگر اللہ تعالیٰ پردہ فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس پردہ ہٹا ہمیں اپنا دیدار کرا تو اللہ کہیں گے تمہاری ہوریں اداس ہو گئی وہ کہتی ہیں اشتخنا الا چنا تو وہ کہیں گے ہمیں ہور نہیں چاہیے ہمیں ہوروں کا رب چاہیے کہیں گے اچھا تم ایسا کرو جمعے جمعے آ جانا جمعے کو ہماری ہر جمعے کو ملاقات ہو جاؤ واپس تو یہ لوگ واپس جائیں گے اگلے جمعہ کے انتظار میں لیکن جو جنت الفردوس والے وہ سقاہم ربہم جنہیں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلانے والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور سب سے بڑا وی آئی پی نبیوں کے بعد ابو بکر ہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا ہاں جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت ہی اچھی نہیں لگے گی اللہ اپنی ذات میں اتنا حسین ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کو بتانے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بیان کیا اب اللہ ہم سے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پھر میری جتنی مخلوق ہے ان میں تم سب سے خوبصورت اللہ کے حتیٰ کہ جنت کی لڑکیوں سے بھی تم زیادہ خوبصورت ہو جب تم آؤ گے نا اصل روپ میں یہ تو ایسے تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں لباس پہنایا ہے کھال بار آؤ گے تو جنت کی ہور بھی تیرے حسن کے سامنے چھوٹی نظر آئے گی لقت خلق نل انسان فی احسنی تقویم ٹھیک ہو گیا دو احسن کٹھے ہو گئے اب تیسرا اس کے ساتھ جوڑو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احسن دینن ممن اسلم میں نے آسمان سے جتنے دین اتارے سب سے خوبصورت دین اسلام ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور آسن ہو گیا تین آسن ہو گیا چوتھا اللہ نزل احسن الحدیث میں نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری قرآن سب سے حسین کتاب ہے احسن چوتھو ومن احسن من اللہ سے بغا میں نے جتنے نبی اتارے سب سے حسین میرا آخری رسول میرا نبی سب سے حسین سب سے جمیل سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے اعلی سب سے انور سب سے برتر الفاظ کہاں سے لاؤں لقد جا رسول رسول انفسکم کا ترجمہ ہے کہ ایسا حسین کوئی دکھاؤ ایسی ہستی کوئی دکھاؤ ایسی ذات کوئی دکھاؤ ایسا جمال کوئی دکھاؤ ایسی بلندی کوئی دکھاؤ لقد جا من رسول اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے افریقہ میں گیا جنوری میں تو وہاں میں نے سنا انفسکم ہم پڑھتے ہیں انفسکم انفسکم کا ترجمہ ہے کہ آدم کی ساری نسل میں کوئی ایک ایسا دکھا دو نہیں ہے نہیں ہے انفسکم کا ترجمہ ہے آدم کی ساری نسل میں ایسا عالی خاندان دکھا دو ایسی عالی فیملی دکھا دو ایسا عالی نصب دکھا دو ایسا شرع شریف حسب نصب خاندان دکھا دو جس کی پیڑھی باپ عبداللہ سے آدم تک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 عبد بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفرشاد بن صام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه من انفسکم کو ہے ایسا کوئی ہے ایسا نہیں کوئی نہیں تو احسن احسن احسن میں جمع کر رہا ہوں قرآن سے پہلا احسن اللہ سب سے حسین اللہ پھر انسان ساری مخلوق میں سب سے حسین پھر اسلام مذہب سارے مذہبوں میں سب سے حسین پھر قرآن ساری کتابوں میں سب سے حسین پھر میرے نبی تمام نبیوں میں سب سے حسین پھر جہاں رہنا ہے جہاں رہنا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں پہنچائے اور اپنی مفرت کے توفیل جہنم سے بچائے عملوں پہ نہیں اس کی رحمت پہ بیڑے پار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا اصحاب الجنت یوم دن خیر مستقر و احسن مقیلا ایک احسن میں نے اور آپ کو قرآن سے بتا دیا کہ جنت سب سے خوبصورت رہنے کی جگہ سب سے خوبصورت احسن و مقیلا سب سے حسین جگہ ہے جنت رہنے کی پھر اللہ ہم سے کہتا ہے اب وہ بات آ جو میں نے شروع میں کی تھی لیبلوکم ایوکم مانچسٹر والو میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے پھر ایک اور آسن اس کے ساتھ جوڑ کل عبادی یقول التی ہے یہ آسن مانچسٹر والوں سے کہو کہ سب سے حسین بات کیا کریں سب سے حسین بات کیا کریں یہ احسن اور اکثر کی میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے میری بات واضح ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے زیادہ بھی کرو اور خوبصورت بھی کرو اس میں جب مقابلہ پڑتا ہے تو خوبصورت جیت جاتا ہے زیادہ ہار جاتا ہے اس کی میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو مال خرچ کرو جن پر زکوٰۃ فرض ہے گن کے دیا کرو جن پر فرض نہیں اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ دینے والوں کا اللہ رسک بڑھاتا ہے اور دینے والوں کا اللہ تعالی محافظ اور نگران بن جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں اور میرے فرشتے آپ پہ درود پڑھتے ہیں آپ کی امت میں جو میرے نام پہ مال خرچ کریں گے آپ ان پہ درود پڑھا کریں اللہ نے اپنے نبی سے کہا وسل علیہ خود من ام والم صدا آپ ان کا مال لیں یا خرچ کریں تو تا حیروم بہا و تو ذکی ہم آپ ان کا ان کو پاک کریں ان کو خوبصورت بنائیں وسل علیہ میں آپ کا رب آپ پہ درود پڑھتا ہوں یہ آپ کی امت ہیں جو مال خرچ کریں ان پر آپ درود پڑھیں تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو ابو بکر اور عمر میں مقابلہ چلتا رہتا تھا ابو بکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن مقابلے کا ہوتا تھا کہ میں آگے بڑھ جاؤں میں آگے بڑھ جاؤں میں آگے بڑھ جاؤں تو وہ کہنے لگے لے بھائی آج واری لگ گئی میری کیونکہ ابو بکر فقیر ہے آج کل میں مالدار ہوں آج میرے نمبر وس اج آج میں ابو بکر نو ہرا کے ہی چڑنا ہے وہ پکی بات تھی ابو بکر فقیر تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں سے آدھا مال لے کر آئے آدھا گھر چھوڑا آدھا لے کر آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا اٹھا کے لائے جب دونوں مال سامنے رکھے گئے تو حضرت عمر کو دیکھ کے تسلی ہوگی کہ میرا زیادہ ہے ابو بکر کا تھوڑا ہے میرے سو ہیں ابو بکر کے دس ہیں مثال دے رہے میرے سو درم پڑھیں ابو بکر کے دس پڑھیں لہذا میری جیت ہو گئی پکی ہو گئی اب اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور اللہ رسول کو پتا ہے کہ زیادہ کس کا ہے اور خوبصورت کس کا ہے ابو بکر خوبصورتی میں آگے بڑھ گئے جو کہ سورا کچھ لے کر آئے عمر عدد میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ سو لایا ہے عمر ہزار لائے ہیں اب اس موقع کا سوال یہ ہے عمر کتنے لائے ہو کوئی آ کے الفلا مسجد میں چندہ دے تو مولوی صاحب یہی پوچھیں گے نا بھائی کتنے ہیں وہ کہے گا سو پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے نا کوئی مسجد نور میں چندہ دے کہ جناب یہ مسجد کے لیے میں فنڈ دے رہا ہوں تو مولوی صاحب یا جو بھی وہاں کمیٹی والے ہیں اتنا ہی پوچھیں گے جی کتنے ہیں وہ کہ جی ہزار پاؤنڈ ہے یہ مولوی صاحب کو ہمت ہے کہ پوچھیں کہ آپ کے گھر میں اور کتنے پیسے پڑے پوچھ سکتے یہ ہمت ہے وہ کہے گا مولانا یہ اگلے بھی واپس کرو مجھے تو مجھے تو آپ دو نمبر نظر آتے کیونکہ اس موقع کا یہ سوال بنتا ہی نہیں میں مدارس چلاتا ہوں ہمارے جو دوست آتے ہیں پیسہ دینے کے لیے تو ایک لاکھ ہے جی پانچ سو جی پانچ ہزار ہے پانچ لاکھ کبھی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ پوچھا جائے کہ جی اور پیچھے کتنے ہیں میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر وہ جانتے تھے کہ خوبصورت عمل کون کر کے آیا ہے تو اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال بنتا ہی نہیں عمر کم ترک تل اہل عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو اللہ اکبر عمر رضی اللہ عنہ پہلے پہلے بڑے کھڑے تھے جوش میں جو ہی سوال سنا ٹھوس اللہ بھی میں گیا میری وکٹ اڑ گئی وہ سوال پر ہی سمجھ گئے کہ میری وکٹ گئی تو پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے تو جب سوال سنا تو ایک دم رنگ اڑ گیا تو پھر بڑے پولے منہ سے کہا جی آدھا چھوڑ کے آئے ہوں لے کے آئے ان کو پتا تھا کہ اب ابو بکر کیا چھکا مارنے والا تو آپ نے کہا ابو بکر کم ترک تلے اہلک تو گھر میں کتنا چھوڑ کے آیا ہے تو انہوں نے کہا جی ترک تو اللہ و رسول میں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں بکی سرا لے آیا تو عمر کہنے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا میں نہیں آگے نکل سکتا یہ میری بات واضح ہوگی کہ زیادہ عمل اور خوبصورت عمل ٹھیک ہوگا اب اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے ایک میں نے اور احسن بیچ میں کہا تھا کل عبادی یقول التی ہی احسن میرے بندوں سے کہو جو مینچسٹر میں رہتے ہیں اچھے بر اعظم میں سب سے حسین بات کیا کریں ایک اور یاد آ گیا احسن اتفا بلتی ہے احسن کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم انتہائی خوبصورت سلوک اس کی طرف واپس کرو اچھا نہیں کہا کہ سب سے حسین کر کے واپس کرو کہ عربی زبان میں بھی اردو میں بھی انگلش میں بھی تین درجے ہوتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ اور عربی میں حسین حسن احسن اردو میں ہے بہ بہتر بہترین اردو میں تینوں مثالیں آپ کو دے دیں گڈ بیٹر بیسٹ بیسٹ سب سے یہ ہے احسن کا ترجمہ بہتر بہترین احسن احسن سب سے خوبصورت سب سے حسین تو عربی میں حسن ابتدائی درجہ حسین اس سے اوپر احسن سب سے اوپر تو اب اگر اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ کہہ رہا ہے جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ تم میں سب سے حسین عمل کون کرتا ہے ٹھیک ہوگا اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو کام پیپر حل ہو گیا پیپر آؤٹ ہو گیا پیپر آؤٹ ہو گئے تو جلدی اپنا ہوں تو نقل مارن لوڑ کوئی نہیں پیپر آؤٹ ہو گیا اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا تیاری کر کے آ جاؤ گھر سے تیاری کر کے آ جاؤ کیسے لو میری امت میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں سب سے حسین عمل کون سا ہے وہ کر لو فسٹ ڈوین نہیں فسٹ آؤ گے وکٹری سٹینڈ پر کہیں نہ کہیں کھڑے ہو جاؤ گے یا درمیان میں یا رائٹ یا لیفٹ یہ کام کر لو وہ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ نے کہا من احسن قولن من دعا الله وعمل صالحا وقال پیپر آؤٹ ہو گیا کہتا مینچیسٹر والوں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے ٹائم تھوڑا دیا ہے پہلی امتوں کو ٹائم بہت دیا تھا سو سال دو سو سال تین سو سال تمہارا تو ٹائم ہی تھوڑا سا ہوتا ہے آگے بیٹھی بین تھے کہ نکالے دی گئے تو لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے خوبصورت عمل تبلیغ ہے سب سے خوبصورت عمل اللہ کی طرف بلانا ہے اچھا اللہ نے اس کو اس آیت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا خبر دینا کہ یوں اللہ کہتے ادعوت اللہ احسن یوں اللہ تعالیٰ کہتے کہ میرے بندو دعوت دینا اللہ کی بات کرنا اللہ کی فرمان برداری کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے ان کے پاؤں پکڑنا یہ مجھے بہت پسند ہے تو پھر ہوتا ادعوت اللہ احسن و اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی ہے اور انداز چیلنج کا استعمال کیا ہے میں ایک آدمی کہتا میں سب سے مالدار ہوں مانچسٹر میں میں سب سے مالدار ہوں خبر اب وہ دوسری طرح یوں کہتا ہے کوئی مانچسٹر میں میرے جتنے پیسے والا تو اب بات میں طاقت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا کیوں کوئی سرتا ہلائے ہو مہرت بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہتا ہے میں مانچسٹر میں سب سے زیادہ مالدار ہوں پھر وہ کہتا ہے کوئی ہے مانچسٹر میں مجھ سے زیادہ مالدار میں سب سے طاقتور ہوں کہتا کوئی ہے مجھ سے زیادہ طاقتور تو دوسرا یہ جو عنوان ہے پہلے میں خبر اور دوسرے میں دعوی بھی ہے چیلنج بھی ہے خبر بھی ہے تین چیزیں کٹھی ہے کوئی ہے کوئی سبحان یہ یہ آیت مجھے یوں نظر آتی ہے جیسے وہ ریسلنگ میں نا وہ بیچ اکھاڑے میں آ کر پہلوان ہاتھ اٹھائے ہے کوئی ہے کوئی میرے مقابلے جیسے ہمارے گاما مرحوم نے لندن میں آ کے نا ہاتھ اٹھایا تھا ہے کوئی گاما جس کو جس کو رسو میں زمان کا ٹائٹل ملا تھا یہیں لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا اس نے امریکن پہلوان تھا زبس کو اس کو ہرایا تھا دو گھنٹے کی کشتی کے بعد تو اس نے وہ ایسے ہے کوئی تو مجھے لگتا ہے جیسے دین کا سٹیج ہے اور اس پر تبلیغ ایک پہلوان کی طرف اترتی ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دعوت کا کام کہتا ہے ہے کوئی عمل مجھ سے زیادہ خوبصورت دنیا کے دعوے دار کا دعویٰ تو غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا دعویٰ تو غلط نہیں ہو سکتا تو یہ یوں لگتا ہے جیسے دعوت کا کام ایک پہلوان کی شکل میں سٹیج پر آیا ہے اور یوں ہاتھ اٹھایا ہے پھر اعلان کیا ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی میرا چیلنج ہے کہ تبلیغ اور دعوت سے خوبصورت کوئی عمل دکھا رہا ومن ومن ومن یہ میں لہجہ بھی وہی بنا رہا ہوں ومن احسن قولا من من دا یہ عام لہجہ ہے نا لیکن جب آدمی کوئی دعویٰ کر ہے کوئی کون ہے کون ہے میرے سامنے بات کون ہے کتنا فرق پڑ گیا تو قرآن لکھی ہوئی کتاب بعد میں ہے اللہ کا کلام پہلے ہے موقع کیا ہے لہجہ کیا ہے ان دو چیزوں کا پتہ نہ ہو تو آیات سمجھ میں نہیں آتا کہا پانی دو اب دیکھو انہوں نے مجھے گلاس میں دیا یہ گلاس میں دینے کا مطلب یہ کہاں سے سمجھیں میرے ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے سمجھیں یہ مجھے لوٹے میں پانی کیوں نہیں دیا کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نے پانی پینا ہے یہ ابھی ابھی یعنی یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ ابھی میں نے نماز ایک گھر میں پڑھی اور مجھے پیشاب بار بار آتا ہے تو میں نے کہا پیشاب کا تقاضا نہ ہو جائے تو نماز اپنی پڑھ کے پھر میں پیشاب کے لیے نیچے اترا تو گھر والا کیا تھا بھاگ کے لوٹا بھرنے لگا پانی کا ابھی کی بات بتا رہا ہوں ابھی کی اس اس نے نے گلاس میں پانی کیوں ڈالا لوٹے میں پانی بھر رہا ہے یہ مطلب کہاں سے فکس ہوا ہے کہ میں ٹوائلٹ کے دروازے پر کھڑا تھا میں نے کہا پانی دینا بھائی ایک ہی لفظ ہے گلاس میں آیا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کہا پانی وہ لوٹے میں آیا لفظ تو ایک ہے مطلب کیسے بدلا ہے گلاس سے وہ لوٹا کیسے بن گیا ہے جگہ کی وجہ سے جگہ پھر میں باتھ روم کے دروازے پر کھڑا کر کہتا یار پانی تو دینا تو وہ بالٹی بھر کے لائے گا اب لوٹا نہیں لائے گا بالٹی میں لائے گا کیونکہ ابھی مولوی صاحب نے لگتا ہے نہانا ہے تو ایک لفظ نے تین پیمانے بنائے گلاس کا لوٹے کا اور بالٹی کا کہاں سے بنائے جگہ کی وجہ سے جگہ قرآن کہاں اترا ہے اس جگہ کا جاننا بڑا ضروری ورنہ ہم آگے کی پیچھے کر دیں گے پیچھے کی آگے کر دیں گے پھر قرآن ایک کلام ہے قرآن ایک کتاب نہیں کتاب بعد میں ہے تورات کتاب ہے کلام نہیں زبور کتاب ہے کلام نہیں بائبل کتاب ہے کلام نہیں قرآن کلام بھی ہے کتاب بھی ہے اللہ نے بولا پھر اسے لکھوایا گیا اللہ بولے پھر لکھوایا گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات الغلا کون الرحمن کہاں الل آش طوا کیسی بادشاہی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما وما بینہما فلوم فرا من الرحمن الرحیم کیسی کتاب فصلت آیات کس زبان میں قرآن عربی لقوم یعلمون اس کا کام کیا ہے بشیر و نویرا احکمت آیات ثم تم فصلت ملت حکیم خبیر آہا کلام کلام تو کلام میں جیسے میں میں آپ سے پچاس منٹ ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرا لہجہ کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے کبھی درمیانہ ہو جاتا ہے کیونکہ بولنے والا مشین نہیں ہے نا جذبات کے ساتھ بات اوپر نیچے جا رہی جگہ کون سی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے لہجہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری بھائی ریاض صاحب کیا بات وہ دیکھو وہ پوچھنے لگا میں نے سوال کیا ہے وہ میرے سوال سے یوں ہوا ہے ٹھیک یہ مطلب خود انہوں نے فکس کر لیا ہے میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو اب میں نے کوئی پوچھا یا میں حیران ہو رہا ہوں بولو کیا بات مولانا صاحب کیا بات نہیں کر تو اب کیا مطلب ہے کہ گربان پہ آ رہا ہوں میں گل ہے لہجہ کے بدلنے سے مطلب بدلا ٹھیک جگہ کے بدلنے سے مطلب بدلا قرآن کہاں اترا یہ جاننا ضروری تفسیروں سے نہیں سمجھ میں آتا قرآن کہاں اترا یہ جاننا ضروری قرآن کس لہجے میں بول رہا ہے اس لہجے کا جاننا ضروری یہ لہجہ اربوں کی صحبت سے سمجھ میں آئے گا تفسیریں پڑھنے سے نہیں آئے گا مجھے یہ تبلیغ کی برکت سے مجھے بدوؤں کے لہجوں کو سمجھنے کا موقع ملا تو سال ہا سال میری اربوں کے ساتھ جماعتوں میں جانا ہوا تو ان کے لہجے سن سن کر میں نے بہت سے سارے تو ابھی نہیں چند جگہ مجھے پتا چلتا ہے کہ یہاں قرآن اس لہجے میں بول رہا ہے جس کو جن میں سے ایک ہی آیت ہے رحمان دعوی چیلنج ہے کوئی لاؤ لاؤ تبلیغ کے سامنے لاؤ کسی عمل کو ہے کوئی تبلیغ سے بڑا عمل ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑا عمل کس لیے کہ من منتہا اللہ سب سے بڑا اللہ تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی بڑے کی بات بھی بڑی چھوٹے کی بات بھی چھوٹی بڑے کی بات بھی بڑی ممنتا علم جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے عظیم نہ کسی کے پاس عمل ہے اس سے خوبصورت نہ کسی کے پاس کوئی شکل ہے اس خوبصورت نہ کسی کے پاس کوئی آخرت بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ اللہ سب سے حسین ہے اللہ نور السماوات والارض اسی کا نور ہے کائنات میں اللہ لا الہ الا ہو وہی ایک اکیلا معبود ہے زمین و آسمان میں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو وہی ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے کائنات میں الحی القیوم وہ زندہ اور قائم ہے خود حسینا وہ اونگتا نہیں ولا نوم وہ سوتا نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کائنات اس کی مٹھی میں ہے کائنات کا شہن شاہ ہے یوں سے کچھ سماوات والارض انت زولا زمین آسمان میں طاقت نہیں جنبش کر سکے اس کے امر کے بغیر یوگ اللیل النہار دن رات کا نظام بناتا ہے یوج جلئی رفن نہار رات کو لمبا کر کے دن کو کٹ کرتا ہے ابھی کر رہا ہے کہتا تم چھوٹا کر کے دکھاؤ یوج جل نہار دن کو لمبا کر کے رات کو کٹ کرتا ہے تم رات کو لمبا کر کے دکھاؤ کل ار ائی تم انجا اللہ علیکم اللہ سرمدن الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تبصرون اور میرے بندوں میں اس رات کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے دن نکال کے دے دے میرے سوا قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصر پہلے افلا تسمعون آگے افلا تبصرون میں دن کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات, رات کو کھڑا کر دوں کوئی ہے جو دن کو لائے سب سے بڑی طاقت اللہ سب سے بڑا نام اللہ لا کے ذریعے سے کل کائنات کو اللہ نے زیرو کر دیا ہے دیکھو نا آپ اپنی کاپی پر زیرو لکھنا شروع کرو ساری کاپی بھر دو کچھ لکھا ہے آپ کچھ بھی نہیں لکھا zero zero zero zero zero zero zero zero لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ سو صفحے زیرو لکھو کیا لکھو کچھ نہیں لکھا ایک کام کرو پہلے زیرو کے ساتھ ایک لگا دو ایسے اب کیا ہوا ہے آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اس لیے اس ایک نے کیا کیا ہے ہر زیرو کی طاقت کو بڑھا دیا ہے اس ایک کے آنے نے زیرو کو دس کر دیا اس ایک کے آنے نے اگلے زیرو سے سو کر دیا اس ایک نے اس سے اگلے زیرو کو ہزار کر دیا اس ایک نے اس سے اگلے کو دس ہزار کر دیا اس ایک نے اس کے اگلے کو ایک لاکھ کر دیا اس ایک نے اس کے اگلے کو دس لاکھ کر دیا اس ایک نے اس کے اگلے کو کروڑ کر دیا اس ایک نے اس کے اگلے کو دس کروڑ کر دیا اس ایک نے اس کے اگلے کو ایک ارب کر دیا اس ایک نے اس سے اگلے زیرو کو دس ارب کر دیا اس ایک نے اس سے اگلے زیرو کو ایک خرب کر دیا اس ایک نے اس کے اگلے زیرو کو دس خرب کر دیا آگے ہمارے پاس الفاظ کو نہیں کھرب سے آگے ہر زیرو کی طاقت کو ایک بڑھا رہا ہے ایک بڑھا رہا ہے ایک بڑھا رہا ہے ایک بڑھا ایک کو ہٹا دو تو کھرب بھی زیرو ارب بھی زیرو کروڑ بھی زیرو لاکھ بھی زیرو سو بھی زیرو دس بھی زیرو زیرو بھی زیرو جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اس ایک سے دم خم ہے کل کائنات کا اس ایک سے چڑیاں چہچہاتی ہیں اس ایک سے بلبل نغمے گاتی ہے اس ایک سے کوئل کی کوک ہے اس ایک سے بگلوں کی ڈار ہے اس ایک سے مشرق سفید پوشاک پہن کے دلہا بن کے آتا ہے اس ایک سے مغرب کا ڈوبتا سورج سرخ جوڑا پہن کے دلہن بن کے آتا ہے اس ایک سے ستارے بارات بن کے آتے ہیں اس ایک سے چاند قاضی بن کے آتا ہے اس ایک سے رات سیاہ زلفیں پھیلاتی ہے اس ایک سے کلیاں مسکراتی ہیں اور پھولوں میں مہک ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جب اللہ سب سے حسین ہے تو اللہ کی باہ بھی سب سے حسین ہے تمہارا عمل گندا ہے یا اچھا ہے اگر تم اللہ کے نغمے گاتے ہو اللہ کو بڑے پسند آؤ تو میرے بھائیوں یہ تبلیغ کا کام اسلام میں میرے رب کی شریعت میں سب سے حسین قوم ہے اس کے لیے آپ کا اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو جمع کیا جا رہا ہے ایک شک اور لگائی صالحہ اوروں کو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بھولا خود بھی اس دعوت کے مطابق ڈھالنے ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے کم اندر و رب پہلے دعوت سے بات شروع کرو پھر اپنی ذات کو بیچ میں شامل کرو سیاہ بک فتحر فصبر دعوت دینے والے اپنے آپ کو نہ بھولیں ان کے ممبر کا بول اور ہو اور شاپ پہ بول اور ہو تو لوگ بدگمان ہو جائیں گے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا ہم تبلیغ والوں نے کتنے لوگوں کو تبلیغ سے بھگا تھے ہمارے قول اور تھے عمل اور تھے لوگ بھاگ گئے حالانکہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے یاد رکھنا کہنے والے کو نہ دیکھو اس کی بات سنو کیا کہہ رہا ہے اگر بات صحیح ہے تو لے لو نماز تو بری نہیں نا نمازی برا ہوتا ہے تو کسی نمازی کی برائی کی وجہ سے میں نماز چھوڑ سکتا روزہ برا نہیں روزے دار برا ہوتا ہے انسان ہے نا اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے تو کیا کسی روزے والے کے ہیرا پھیری سے میں روزہ چھوڑ دوں گا حج برا نہیں حاجی برا ہوتا ہے انسان جو ہے تو کسی حاجی کی غلطی سے میں حج چھوڑ دوں گا کسی نمازی کے جھوٹ سے میں نماز چھوڑ دوں گا کسی روزے والے کے فراڈ سے میں روزہ چھوڑ دوں گا تو کسی تبلیغ والے کے فراڈ سے میں تبلیغ کیوں چھوڑ دوں نماز میرے اللہ کا حکم ہے مجھے حکم ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان اللہ اللہ مجھے یہ گیت گانا ہے مجھے یہ سر لگانی ہے مجھے دل کے تاروں پہ اس نغمے کو چھیڑنا ہے چاہے میرا خود عمل ہے یا نہیں چاہے میری سنی جاتی ہے یا نہیں میرے ذمے ہے تو ایک نمازی برائی کرے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہتا جی ہوں نماز چھڑ دو نماز تو اللہ کا حکم ہے بھائی کوئی روزے والا برا کرے تو کہ روزہ چھڑ دو کسی کو خیال نہیں آتا کوئی حاجی برا کرے کسی کو خیال نہیں آتا حج چھوڑ دو دیکھو کہ تبلیغ والا اوپر نیچے ہو جائے تو کہتے تبلیغ چھڑ دو وہ سمجھتے ہیں جیسے تبلیغ ان کا کام ہے تبلیغ میرے اللہ کا اب قرآن سے آپ کو اتنی بڑی خوبصورت آئے سنا رہا ہاں تارک جمیل ایک بشر ہے اچھا بھی کرے گا گناہ بھی کرے گا گناہ کر کے ندامت ہوتی ہے نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی آس پر صبح کر رہے ہیں شامیں کر رہے ہیں اور اس آس پر کہ اللہ اپنی رحمت سے کرم سے فضل سے معافی کا معاملہ فرما دے وہاں میں لاسا علیہ قول و فیل کا تضاد چاند نکال دیتا ہے عمل کی اور کلام کی اور بول کی اگر ہم اگر صرف یہ آپ چند مسلمان ان بازاروں میں سچے ہوتے کوئی مسلمان فراڈ نہ کرتا کوئی ڈرگ نہ بیچتا کوئی جھوٹے پیپر نہ بناتا کوئی ان کو دھوکہ نہ دیتا تو ان کی نسلوں کی نسلیں کلمہ پڑ چکی ہوتی یہ تو آپ کے ڈسے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جس کو پاسپورٹ دیا پھر کالے گوری کی تمیز مٹا دی سارے حقوق آپ کے دروازے تک پہنچائے انہی کا ٹیکس چراتے ہیں مسلمان انہی کو دھوکہ دیتے ہیں انہیں کو جھوٹی بیماری کے پیپر بنا کر وظیفے وصول کرتے ہیں تو اعتماد اٹھ گیا ایک عرب سردار جا رہا تھا تو راستے میں چور بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ سردار صاحب مجھے بٹھا لیں اپنے گھوڑے پر میں بیمار ہوں تو اس نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ کہا نہیں میں بہت لاچار ہوں مجھے نیچے اتر کے اوپر بٹھاؤ تو وہ نیچے اترا اور اس کو بٹھایا تو گھوڑا تو چور کو ہوتا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تو وہ عرب سردار کہنے لگا بیٹا ایک بات سنتے جاؤ کسی کو بتانا نہیں تو نہیں یہ گھوڑا کیسے چورایا ہے ورنہ لوگ ضرورت مندوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ جائیں ہم پہ اس ہماری وجہ سے لوگوں کا اسلام سے اعتبار اٹھ گیا میں ایٹی ٹو میں آیا ایٹی تھری میں ایٹی فور میں کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا ایئرپورٹ پہ اسٹیم لگ پوچھتے بھی نہیں تھے جائیے جائیے کہ ہمارے دھوکے ہمارے فراڈ ہمارے ظلم و ستم ہمارے جھوٹ نے ہمارے چہرے بھی گندے کر دیے اور اسلام کو بھی داغدار کر دیا اور پابندیاں بھی بڑھ گئیں اس کا بول اس کے قول کی دلیل ہوتا ہے اور اس کا قول اس کے بول کی دلیل ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گنا کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن سارا جھوٹ سارا دھوکہ نیوزی لینڈ گیا تو تین سال پہلے پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا مجھے وہاں یہاں کا پتا چلا اور ساتھ ہی یہ پتا چلا جتنے پاکستانی ہیں جتنے انڈین ہیں جتنے بنگالی ہیں سارے جھوٹ فراڈ یہ تین ملکوں کے لوگ کر رہے ہیں اور ایک دن نیوزی لینڈ جھوٹ نہیں بولتا دھوکہ نہیں دیتا عدالتوں میں جھگڑے کوئی نہیں لڑائیاں کوئی اسلام سے خوبصورت دین کوئی نہیں اسلام سے سچا راستہ کوئی نہیں قرآن سے سچی کتاب نہیں چلنے والے داغدار تھے تو لوگ فرق نہ کر سکے قرآن کی سچائی کو میرے جھوٹ نے چھپا دیا قرآن کی دیانت کو میری بدیانتی نے چھپا دی قرآن کی خوبصورتی کو میری بدصورتی نے چھپا دیا قرآن کے روشن سورج کو میری بدیانتی نے اسے بادلوں میں چھپا دی صالحان دعوت بھی دیتا ہے بازار میں بیٹھتا ہے تو سچ زبان سے ہوتا ہے ترازو پکڑتا ہے تو صحیح تولتا ہے گھر میں جاتا ہے تو بیوی کے لیے محبت کا پیغام ہوتا ہے ماں باپ کے لیے نوکر ہوتا ہے اولاد کے لیے سایہ ہوتا ہے پڑوسی کے لیے رحمت ہوتا ہے گاہک کا نفع چاہتا ہے اس کی جیب نہیں کاٹتا یہ مسلمان کا عمل ہے وقال اننی من المسلمین پوری آیت ہو گئی ایک اس کا مطلب سارے جو مفسرین نے کیا ہے کہ وہ اب کہتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں یعنی اپنے لیے کوئی مرتبہ نہیں چاہتا بلکہ بھائی میں عام مسلمانوں میں سے لیکن ابھی ایک مطلب میری سمجھ میں آیا ہے ممکن ہے صحیح ہو ممکن ہے غلط ہو چونکہ کہیں سے پڑھا نہیں تو میرا دعویٰ نہیں لیکن ایک سمجھ میں آیا کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو گھر چھوڑ رہے ہو دھکے کھا رہے ہو بیوی چھوڑ رہے ہو بچے چھوڑ رہے ہو کبھی امریکہ جا رہے کبھی افریقہ جا رہا ہے کبھی ملک میں چیلا لگا رہا ہے کبھی پیدل جا رہے ہو کبھی تین دن پہ جا رہے ہو کیا کر رہے ہو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میرے ذمے یہ کام لگا تھا میرا نبی میرے ذمے لگا گیا تھا تو میرے ذمے ہے یہ کرنا میرے ذمے ہے یہ کرنا پتا نہیں یہ مطلب صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ابھی میرے دل میں یہ آیت کو بیان کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے بھائی کم مشقت اٹھا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیا کروں ڈیوٹی ہے کیوں مسلم ڈیوٹی میری ڈیوٹی او ہو میرا بھائی ڈاکٹر ہے بھی ہارٹ کا تو ہارٹ کا ایشو تو بہت ہی بہت ہی زیادہ کریٹیکل نازک ہوتا ہے تو بےچارا اپنا موبائل بند نہیں کر سکتا سو تو بھی بند نہیں کر سکتا سوائے بیماری کے بند نہیں کرتا تو اس کے گھر میں بیوی کے ساتھ ایک ہی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے وہ کہتے موبائل تو بند کرو میں کیا کروں میری مجبوری ہے کر نہیں سکتا میری مجبوری ہے کوئی سیریس کیس ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں کوئی میرا مریض سیریس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے میں کیسے بند کروں وہ کہتا میری مجبوری ہے تو کہنے والا کہتا ہے کیوں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے میں مسلم ہوں اور میرے نبی نے میرے ذمے لگایا تھا آخری حج میں فل شاہد الد میرا پیغام آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے تو بھائیو یہ کوئی تبلیغی جماعت میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا نہ ہی تبلیغ کوئی جماعت ہے تبلیغ تو ہمارا وظیفہ ہے زندگی ہمارا یہ ہمارا پیشہ ہے ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ڈیوٹی ہے اپنے عمل کو خوبصورت بنانا ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کو لے کر پھرنا گلی گلی سدا لگانا ہماری ڈیوٹی ہے مسلم معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے تو لوگ کھینچے ہوئے آئیں جہاں مسلم رہتے ہو وہاں بھائی یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ فراڈ نہیں کرتے یہ ٹیکس نہیں بچاتے یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے یہ بیویوں کے لیے رحمت بنتے ہیں لوگوں کے لیے سکھ کا سبب بنتے ہیں ہمارا عمل ہماری تبلیغ بن چکی تو تبلیغ ہر مسلمان کا فریضہ ہے دین کو پھیلانا دین پہ چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے لیے بھائی یہ چار مہینے کا ٹائم چالیس دن کا ٹائم مانگا جا رہا ہے تو ایک چار مہینے چلہ مانگنے سے پہلے ایک مطالبہ میں آپ سب سے کرتا ہوں نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ اوپر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اکثر میں جہاں جہاں بھی میں بیان کر رہا ہوں مجھے اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں اس مجمع میں بھی ماشاءاللہ اکثریت مجھے کالے بالوں والے نظر آ رہے ہیں تو میں ایک آپ سے آخری ڈیمانڈ گزارش ہاتھ جوڑ کے محنت کہ او ہم مل کے نا اللہ پاک سے صلح کر اللہ سے صلح کر ہمیشہ طاقتور پارٹی صلح کی طرف مائل نہیں ہوتی کمزور پارٹی کہتے ہیں ہماری صلح کرا دو ہماری صلح کرا دو نہیں اللہ واحد طاقتور ذات ہے جو خود بندے سے کہتا ہے مجھ سے صلح کر لو نا مجھ سے صلح کر لو اللہ اکبر ہم دیہاتی لوگ ہیں دیہاتوں میں برادری ہوتی ہے سرداری ہوتی ہے تو وہ جو بڑے چودھری ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو منہ نہیں لگاتے کہ لڑائی ہو جائے چھوٹے بیچارے منتیں کر رہتے ہیں ساڑی سولہ کرا جی ساڑی کہ میں گال کرا ساڑی سولہ کرا دو ایک واحد اللہ شہن شاہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ لفظ بڑا بھی اس کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ لفظ عظیم اس کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا کبیر ہے کہ لفظ کبیر اس کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا قدیر ہے کہ لفظ قدیر اس کی قدرت کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا رحیم ہے کہ لفظ رحیم اس کے رحم کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا بڑا مالک ہے کہ لفظ مالک اس کے ملک اور ملکیت کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا عزیز ہے کہ لفظ عزیز اس کی عزت کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے وہ اتنا جبار ہے کہ لفظ جبارے کو اس نے خود ہی الفاظ سے اپنا تعارف کرایا لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ لفظ بھی اس کی عظمت کو بتانے کے لیے چھوٹے ہیں وہ کہتا ہے مجھ سے سلح کر مجھ سے سلا کرمرا دمنی محب محبن فب حقی علی کا ہائے محبہ میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں میری عزت کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر کوئی کہتا ہے اس طرح اتنا طاقتور ہو کے تو بھائی میری گزارش ہے بہت بڑا مجمع ہو مانچسٹر کا صلح کر کیا مطلب توبہ کر ادھر آپ توبہ کرو گے ادھر آپ کی زندگی کے سارے گنا لیسے دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گنا جسم پہ باقی نہیں رہے گا ہماری تو زندگی بھی تھوڑی سی گزری ہے لمبی زندگی بھی ہماری ستر اسی سال ساٹھ سال نوے سال ہے تو لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ تو زندگی بہت تھوڑی ہے گناہ کرنے کے لیے مجھ سے اتنی زندگی لے کے قیامت تک تجھے موت نہ آئے اور اتنی طاقت لے کے قیامت تک تجھے بیماری نہ آئے اور اتنا پیسہ لے لے کے قیامت تک تجھے کوئی پریشانی نہ آئے اور پھر کھل کے گناہ کر اور پھر اتنے کر اتنے کر اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے ساری دنیا کے انسان جن فرشتے آسمانوں والے جانور پرندے درخت پتھر پہاڑ یہ سب انسان بن جائیں اور کافر ہو جائیں اور قیامت تک کی زندگی لے کر گناہ کریں تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتا نہیں نہیں نہیں اور میرا اللہ کہتا ہے ایک آدمی ایک عورت ایک ایک ایک سارے نہیں ایک اتنے کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سورے ہی معاف کر دوں ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تارک جمیل کو چیلنج کیا جا سکتا لا يسأل عما يفعل اسے چیلنج نہیں ہو سکتا جس کو چاہے معاف کر اس لیے کہتے ہیں کسی برے سے برے انسان کو برا نہ سمجھو پتہ نہیں کب اللہ اسے معاف کر دو کب اللہ اس کی بخشش کر دو اور کوئی اچھے سے اچھا کبھی ناز نہ کرے پتہ نہیں کب اللہ اس کو کسی بات میں مردود کر دے ہو جا نہیں چاہیے تیرا کچھ بھی بھائیو ایسے کریم رب کی بارگاہ میں باغی بن کے نہیں رہنا گناگار بن کے تو ہم رہیں گے موت تک گناگار رہیں گے گناگار کسے کہتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرے چاہے کرتے ہی ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے ہر گناہ کے بعد رونے بیٹھو یہ گناگار ہے یہ مجرم نہیں یہ مجرم نہیں مجرم کون ہے جو کی ہو گیا سارے کر رہے ہیں میں کی تکی ہو گیا یہ مجرم ہے یہ باغی ہے سارے شراب بیچ رہے ہیں میں بیچی تکی ہو سارے ڈرگ بیچ رہے ہیں میں بیچی تکی ہو گیا سارے جنا ہیں میں کی تکی ہو گیا یہ مجرم ہے اس کا معاملہ خوفناک ہے لیکن جو دن میں ہزار دفعہ گنا کر کے ہزار دفعہ توبہ کرے یہ گناگار ہے یہ مجرم نہیں اس کے لیے معافی معافی ہے تو میرے بھائیو کیا خیال ہے توبہ نہ کر لے نیت کرتے ہو آپ جس عمر میں بھی بیٹھے ہو اور جتنے بھی گناہ آپ کے کندھے پر ہیں اللہ کی قسم ایک بول پر یوں نکلیں گے کہ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے بن جاؤ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری تو اچھا، معاف کرو اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو پاک دھلے دھلائے آج بیٹھے ہو سارے آپ اور مسجد سے باہر ٹوٹ جائے گھبرانا نہیں پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بند نواز میں وہی تو ایک جگہ ہے جہاں پناہ ملتی ہے ماں نہیں معاف کرتی باپ نکال دیتا ہے گھر سے بیوی طلاق کے دعوے دائر کر دیتی ہے اللہ ہی ہے جو کہتا ہے میں تو تجھے ہر حال میں معاف کروں گا پر معافی مانگ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم معافی بھی نہ مانگی اور کہ آپ پہ اللہ بخشے گا پھر تو حسین اور یزید ایک گئے پھر تو کربلائیں غلط ہو گئی تو شمر اور حسین کو ایک تخت پہ تو نہیں بٹھا سکتے حسین حسین ہے شمر شمر ہے توبہ کرو تو پھر سب معاف تو توبہ کی نیت تو سب نے کر لی اب بھائی جو چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں وہ اپنے اضافی ارادوں کا اظہار فرما فرمائے بھائی بات ہم نے سن لی ہے بھائی اس کے لیے اب قدم اٹھانا ہے